وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور ہم نے اس قرآن کو راستی سے اتارا اور یہ بھی راستی سے اترا ہم نے آپ کو اے نبی صرف خوشخبری سنانے والا اور دھمکانے والا بنا کر بھیجا ہے قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب پاک ہیں ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خوشو اور خدو اور بڑھا دیتا ہے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قرآن حق ہے ارشاد ہے کہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا یہ سراسر حق ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے اس کی حقانیت پر وہ خود شاہد ہے اور فرشتے بھی گواہ ہیں اس میں وہی ہے جو اللہ نے آپ پر اے نبی اپنی داست کے ساتھ اتارا ہے اس کے تمام حکم احکام اور نہیں و ممانعت اللہ ہی کی طرف سے ہے حق والے اللہ نے حق کے ساتھ اسے اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی آپ کو پہنچایا گیا نہ راستے میں کوئی باطل ملا نہ باطل کی یہ شان کہ اس سے مخلوط ہو سکے یہ قرآن تو بالکل محفوظ ہے کمی زیادتی سے اکثر پاک ہے پوری طاقت والے امانت دار فرشتے جبرائیل کی معرفت نازل ہوا ہے جو آسمانوں میں ذی عزت اور وہاں سردار ہے آپ کا کام ہے نبی مؤمنوں کو خوشی سنانا اور کافروں کو ڈرانا ہے اس قرآن کو ہم نے لوہے محفوظ سے بیت العزا پر نازل فرمایا جو آسمان اول میں ہے وہاں سے تھوڑا تھوڑا متفرق کر کے واقعات کے مطابق تیئیس برس میں دنیا پر نازل ہوا اس کی دوسری قراءت فرق نہ ہو ہے یعنی ایک ایک آیت کر کے تفسیر اور تفصیل اور تبین کے ساتھ اتارا ہے کہ آپ اے نبی اسے لوگوں کو بسہولت پہنچا دیں اور آہستہ آہستہ انہیں سنا دیں ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے قرآن سن کر مؤمنوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے پھر فرمان ہے کہ تمہارے ایمان پر صداقت قرآن موقوف نہیں تم مانو یا نہ مانو قرآن فی نفسی ہی کلام اللہ اور بے شک برحق ہے اس کا ذکر تو ہمیشہ سے قدیم کتابوں میں چلا آ رہا ہے جو اہل کتاب صالح اور عامل کتاب اللہ ہیں جنہوں نے اگلی کتابوں میں کوئی تحریف تبدیلی نہیں کی وہ تو اس قرآن کو سنتے ہی بے چین ہو کر شکریہ کا سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہماری موجودگی میں اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس کلام کو نازل فرمایا اپنے رب کی قدرت کاملہ پر اللہ کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے غلط نہیں آج اس کو پورا ہوتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کے وعدے کی سچائی کا اقرار کرتے ہیں خوشو و خدو فروتنی اور آجزی کے ساتھ روتے گڑ گڑاتے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں ایمان و تصدیق اور کلام الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ ایمان و اسلام میں ہدایت و تقوی میں ڈر اور خوف میں اور بڑھ جاتے ہیں